لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ان کے اکثر مصالحتی مشورے بے خیر ہیں ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے جو شخص باوجود راہ ہدایت کی وضاحت ہو جانے کے بھی رسول اللہ کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا ہے اور اسے دو میں ڈال دیں گے وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اصلاح بین الناس کی فصیلت لوگوں کے اکثر کلام یعنی باتیں بے خیر ہوتے ہیں سوائے ان کے جن کی باتیں خیرات کرنے کی اچھائی کی لوگوں میں میل ملاپ کی ہوں سفیان سوری رحمہ اللہ کی عیادت کے لیے لوگ جاتے ہیں ان میں سعید ابن حسان رحمہ اللہ بھی ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں سعید تم نے ام صالح کی روایت سے جو حدیث بیان کی تھی آج اسے پھر سناؤ آپ سند بیان کر کے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی تمام باتیں اس پر وبال ہی ہیں بجز ذکر اللہ یعنی اللہ کی یاد کے اور اچھے کاموں کے بتلانے کے اور برے کاموں سے روکنے کے سفیان سوری رحمہ اللہ نے کہا یہی مضمون اس آیت میں ہے یہی مضمون آیت یوم یقوم الروح والملائکہ کا میں ہے یہی مضمون صورت العصر میں ہے یہ روایت سورن ترمیدی کی ہے مسند احمد میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لوگوں میں میل ملاپ اور اصلاح کرنے کے لیے جو بھلی بات کہے یا ادھر سے ادھر کوئی اس قسم کی بات کرے وہ جھوٹوں میں داخل نہیں ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے آپ کو ایسی باتوں کی تین موقعوں پر اجازت دیتے ہوئے سنا ہے جہاد میں لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے میں اور میاں بیوی کی باتوں میں دونوں کو یہ صحابیہ ہجرت کرنے والیوں اور بیات کرنے والیوں میں سے ہیں جو شخص غیر شرعی طریق پر چلے یعنی شرع ایک طرف ہو اور اس کی راہ ایک طرف ہو فرمان رسول کچھ ہو اور اس کا منتہائے نظر اور ہو حالانکہ اس پر حق کھل چکا ہو دلیل دیکھ لی ہو پھر بھی مخالفت رسول کر کے مسلمانوں کی صاف روش سے ہٹ جائے تو ہم بھی اسی ٹیڑھی اور بری راہ پر ہی اسے لگا دیتے ہیں اسے پھر وہی اچھی اور بھلی معلوم ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ بیچوں بیچ جہنم میں جا پہنچتا ہے مؤمنوں کی راہ کے علاوہ راہ ڈھونڈنا در اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شقاق و خلاف کرنا ہی ہے لیکن کبھی تو شارع علیہ السلام کی صاف بات کا خلاف ہوتا ہے کبھی اس چیز کا خلاف ہوتا ہے جس پر ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء متفق ہو جس میں انہیں خطا سے اللہ نے بوجہ ان کے شرافت و کرامت کے محفوظ کر رکھا ہے اس بارے میں بہت سی حدیثیں بھی ہیں اور ہم نے بھی احادیث الاصول میں ان کا بڑا حصہ بیان کر دیا ہے بعض علماء تو اس کے تواتر معنوی کے قائل ہیں امام شافی رحمہ اللہ نے غور و فکر کے بعد اس آیت سے اتفاق امت کے دلیل ہونے پر استدلال کیا ہے حقیقتا یہی اس بارے میں بہترین اور قوی تر چیز ہے بعض دیگر ایما نے اس دلالت کو مشکل اور دور از آیت بھی بتایا ہے غرض ایسا کرنے والے کی رسی اللہ تعالیٰ بھی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں جیسے فرمان ہے جو ہم اور فرمان ہے فلم ازاغ اللہ غلّہ اور نہ یعنی ہم انہیں ان کی بے خبری میں آہستہ آہستہ محلت بڑھاتے رہتے ہیں ان کے بہکتے ہی ہم بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں ہم انہیں ان کی سرکشی میں حیران چھوڑ دیتے ہیں بلاخر ان کی جائے بازگشت جہنم میں بن جاتی ہے جیسے فرمان ہے ظالموں کا معا ان کے جوڑوں کے حشر کرو اور جیسے فرمایا ظالم آنکھ کو دیکھ کر جان لیں گے کہ اس میں کودنا پڑے گا لیکن کوئی صورت چھٹکارے کی نہ پائیں گے